بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب یہود کی چالیس بیماریاں تصنیف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی تعارف زیر نظر کتاب کا نام یہود کی چالیس بیماریاں ہے انتیس سفر چودہ سو بیس ہجری بمطابق پندرہ جون انیس سو ننانوے کوٹ بھلوال جیل جموں کے وارڈ نمبر بارہ میں برادر محترم کمانڈر حافظ سجاد خان کو صفاقانہ تشدد کے ذریعے شہید کر دیا گیا اسیر ساتھیوں کے لیے یہ صدمہ علمناک غم سخت بے چینی اور اضطراب کا باعث بنا تب دلوں کے زخم پر مرہم کے لیے درس قرآن مجید شروع کیا گیا اس درس میں سورہ بقرہ کی تفسیر کے دوران یہودیوں کے امراض کا مفصل تذکرہ ہوا اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اب یہ امراض مسلمانوں میں بھی عام ہوتے جا رہے ہیں تب دل میں یہ دائیہ پیدا ہوا کہ اس موضوع کی طرف امت مسلمہ کو توجہ دلانے کے لیے مختصر کتاب لکھی جائے دعا اور رفقا کے مشورے کے بعد اس کام کا آغاز ہوا اور پہلے پانچ دن قرآن مجید میں سے موضوع کے متعلق آیات جمع کی گئیں برادر عزیز مولانا محمد شفیق عرف ابو جند الحافظ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اور راقم آیات لکھتا رہا ان آیات کی فہرست قارئین کی سہولت کے لیے کتاب کے چوتھے باب میں شامل کر دی گئی ہے ان تمام آیات پر غور و فکر کے بعد یہودیوں کے امراض کی ایک فہرست تیار کی گئی اور کل چالیس امراض کو تذکرہ کے لیے منتخب کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنا کر ان پر ان امراض اور ان کے متعلق قرآن آیات کے نمبر لکھ دیے گئے اور مزید مواد کے لیے خالی جگہ بھی چھوڑ دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی کے بھروسے پر لکھنے کا کام شروع کر دیا گیا جیل میں کتابوں کی کمی تھی جب کہ موضوع بہت وسیع تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بے حد نصرت فرمائی اول تو یہ کہ قرآن مجید کے دروازے نہایت سخاوت کے ساتھ کھل گئے اور جس موضوع پر بھی لکھنے کا ارادہ ہوا اس موضوع پر آیات مبارکہ محض نصرت الہی سے سامنے آتی چلی گئیں اس عنایت الہی پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے دوم یہ کہ کچھ ہم فکر کشمیری مجاہدین نے اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری ہمارے وارڈ میں بھجوا دی کیونکہ یہ افراد دوسری جیل میں بھیجے جا رہے تھے یوں ہمارے وارڈ میں اپنی لائبریری اور اس نئی لائبریری کی بدولت دو ڈھائی سو کتب جمع ہو گئیں جن میں سے بعض زیر بحث موضوع پر بھی مفید رہیں سوم یہ کہ کتاب شروع ہونے کے کچھ عرصہ بعد پاکستان سے کچھ احباب نے بعض مطلوبہ کتابیں وکیل کے ذریعے بھجوا دیں اس موضوع پر لکھتے ہوئے مستند تفاصیر کی کمی بہت محسوس ہوئی خصوصاً تفسیر قرطبی تفسیر کبیر تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن جریر تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری وغیرہ اگر یہ تفاصیر دسترس میں ہوتی تو زیادہ سہولت رہتی لیکن اللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ عمر قدعو کے درجات بلند فرمائے کہ ان کی مختصر تفسیر حقیقت میں اطر و تفاصیر ہے راکم پہلے سے ہی اس تفسیر کی عظیم خوبیوں کا دل و جان سے معترف تھا اور اکثر سفر میں بھی اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا الحمد اس موقع پر اس تفسیر نے خوب کام دیا اور راکم نے اس کتاب میں جب بھی کسی موضوع پر بطور دلیل کے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے تو اپنے استدلال کی تصدیق کے لیے تفسیر عثمانی کے فوائد کو اکثر جگہ پیش کیا ہے بلکہ کئی جگہوں پر تو راکم نے خود کچھ کہنے کی بجائے حضرت محقق عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نپت الفاظ کو پیش کر دیا ہے کتاب کی تعلیف کے دوران تفسیر جلالین اور اس کے حاشیے اور بعض دیگر تفاسیر اور تراجم سے بھی استفادہ کیا گیا ہے کتاب کل پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول دوم اور چہارم لکھے جا چکے ہیں جبکہ باب سوم کی تعلیف تاہنوز جاری ہے اور اب تک چالیس میں سے دس امراض کا تذکرہ ہو چکا ہے پانچویں باب میں یہود سے متعلق آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی اجمالی فہرست پیش کی جائے گی انشاءاللہ اللہ چالیس میں سے سات امراض کے تذکرے کے بعد حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے مزید کچھ لکھنا اور اسے ناشرین تک بھجوانا مشکل ہو رہا تھا اس لیے سات امراض کے بعد مقدمہ لکھ کر ناشرین کو عرض کر دیا تھا کہ وہ اسے کتاب کی پہلی جلد کے طور پر شائع کر دیں مگر پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مزید تین امراض کا تذکرہ لکھا گیا اور کتاب کے پیش لفظ کے طور پر دو باتیں کے عنوان سے ایک مختصر مضمون بھی لکھا گیا یوں اب جلد اول مکمل ہو چکی ہے جس کی ترتیب اس طرح ہے تعارف دو باتیں مقدمہ باب اول یہودیت کے خلاف جد و جہد اور یہود کے خلاف جہاد باب دوم یہودیوں کی چالیس بیماریاں ایک مختصر جائزہ باب سوم دس امراض کا مفصل تذکرہ باب چہارم قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ باب پنجم یہود کے بارے میں چالیس احادیث مبارکہ و اجمالی فہرست غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے منافقین کے متعلق آیات و واقعات کو بھی یہود کے تذکرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن اس کتاب میں منافقین کا مفصل تذکرہ نہیں کیا گیا البتہ آیات کی تلاش کے دوران راقم نے منافقین کے متعلق آیات کی بھی ایک مفصل فہرست تیار کر لی ہے تاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نفاق اور منافقین کے متعلق الگ سے ایک تحریر لکھی جائے اور ان آیات کی روشنی میں عصر حاضر کا جائزہ لیا جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نافع بنائے اور اس ادنا سعی کو نصرت دین کے طور پر اپنے دربار میں مقبول فرمائے اور اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہر طبقے تک اپنے فضل سے پہنچائے اور راکم کو اور قارئین کو اس کتاب میں پیش کی گئی اسلامی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راکم کو کتاب کا باقی حصہ مکمل کرنے کی توفیق ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے وما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکل تو علیہ انیب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدینہ و حبیبینہ محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین محمد مسعود اظہر تیرہ رجب المرجب چودہ سو بیس اکتوبر انیس سو ننانوے یوم السبت